حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے اور جنت کے بہت سے دروازے ہیں جو شخص نماز کا عادی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو جہاد کا شائق تھا اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی اور جو صدقے سے خصوصی رغبت رکھنے والا ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے دعوت دی جائے گی اور جو روزے کا رسیہ ہوگا اسے باب الریان سے داخل ہونے کو کہا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کسی شخص کو کوئی ضرورت تو نہیں کہ اسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو اکتالیس